جی وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جی۔ یہ جب کسی رابی کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو ان کے اس حکم لگانے کی بنیاد صرف جی۔ اور صرف آئمہ جرح و تعدیل کے اقوال ہوتے ہیں یا ان کی مرویات کو بھی سامنے رکھ کے وہ بسا اوقات حکم لگاتے ہیں بعض اوقات تو مرویات کو بھی اور بعض اوقات جو تہذیب و تہذیب ہے نا اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو مد رکھ لیتے صحیح